جشن مولود نبی ہے خوب چرچا کیجیے ان کی آمد کی گھڑی ہے خوب چرچا کیجیے جشن مولود نبی ہے خوب چرچا کیجیے ان کی آمد کی گھڑی ہے خوب چرچا کیجیے صحابہ کا طریقہ اماموں کا شیار ہے صحابہ کا طریقہ اور اماموں کا شیار رب کی سنت بھی یہی ہے خوب چرچا کیجئے رب کی سنت بھی یہی ہے خوب چرچا کیجئے جشن مولود نبی ہے خوب چرچا کیجئے ان کی آمد کی کی گھڑی ہے خوب چرچا کیجیے جشن مولود نبی ہے خوب چرچا کیجیے ان کی آمد کی گھڑی ہے خوب چرچا کیجیے نعمت ملتی ہے سب کو پر ہمیں رب کی قسم نعمتیں ملتی ہے سب کو پر ہمیں رب کی قسم نعمت کبرا ملی ہے خوب چرچا کیجیے نعمت کبرا ملی ہے خوب چرچا کیجیے جشن مولود نبی ہے خوب چرچا کیجیے ان کی آمد کی گھڑی ہے خوب چرچا کیجیے جشن مولود نبی ہے خوب چرچا کیجیے ان کی آمد کی گھڑی ہے خوب چرچا کیجیے ان کی آمد کی خوشی گر بولہب کافر کرے ان کی آمد کی خوشی گر بولہب کافر کرے اس کو بھی راحت ملی ہے خوب چرچا کیجئے اس کو بھی راحت ملی ہے خوب چرچا کیجیے جشن مولود نبی ہے خوب چرچا کیجیے کی آمد کی گھڑی ہے خوب چرچا کیجئے جشن مولود نبی ہے خوب چرچا کیجئے ان کی آمد کی گھڑی ہے خوب چرچا کیجئے ہے منافق کی مذمت رب تعالی کو پسند ہے منافق کی مذمت رب تعالی کو پسند منکروں کا رد یہی ہے خوب چرچا کیجئے منکروں کا رد یہی ہے خوب چرچا کیجیے جشن مولود نبی ہے خوب چرچا کیجیے ان کی آمد کی گھڑی ہے خوب چرچا کیجیے جشن مولود نبی ہے خوب چرچا کیجیے ان کی آمد کی گھڑی ہے خوب چرچا کیجیے خلد میں لکھا ہوا ہے نام پا کے مصفا میں لکھا ہوا ہے نام پاک مصطفیٰ مالک جنت وہی ہے خوب چرچا کیجئے مالک جنت وہی ہے خوب چرچا کیجئے جشن مولود نبی ہے خوب چرچا کیجیے ان کی آمد کی گھڑی ہے خوب چرچا کیجیے جشن نبی ہے خوب چرچا کیجیے ان کی آمد کی گھڑی ہے خوب چرچا کیجیے بارہویں کے چاند کے صدقے میں سلمہ ماتری بارہویں کے چاند کے صدقے میں تیری کھوٹی قسمت جاگ اٹھی ہے خوب چرچا کیجیے کھوٹی قسمت جاگ اٹھی ہے خوب چرچا کیجیے جشن مولو نبی ہے خوب چرچا کیجیے ان کی آمد کی گھڑی ہے خوب چرچا کیجیے جشن مولو نبی ہے خوب چرچا کیجیے ان کی آمد کی گھڑی ہے خوب چرچا کیجیے